جاسوچن روکر نکر اوم شری ست گروے بھگوان کی جے ای نو رات پرارمب ہے اور آج کے نو دن بعد بہن رام کا رام نومی کے دن جنم ہوتا ہے بہن رام کے جنم ہونے کی خوشی میں ہی لوگ پرائے نو دنوں میں وبھن پرکار سے ہری کیرتن کرتے ہیں نانا پرکار سے گیت گاتے ہیں اور رامائن پاٹھ کیا جاتا ہے اس میں نواہن پاٹھ تو آج تھوڑا سا اسی نوراتری کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ پرائے اس نوراتری میں لوگ نانا پرکار سے درگا پوجا پاٹھ اتیادی کرتے ہیں کنتو ان نوراتری کا سمبند پورا رام جی سے ہے رام جی کے جنم سے ہے اور بہن رام کو کروڑوں درگاؤں کے سمان شتروں کا وناش کرنے والا بتایا گیا ہے کہ درگا کوٹ امت ہری مردن کروڑوں درگاؤں کے سمان شتروں کو کاٹنے میں جو سمرتھ ہیں وہ رام ہیں تو اس پرکار سے ان جو نو دن ہیں نوراتری کے ان میں کیول پرماتما کا کیرتن گائن کرنا چاہیے اور رامائن کا پاٹھ یہ کرنا چاہیے اور اس نوراتری کا مطلب کیا ہے نوراتری کا مطلب جیسے سند وچھید کریں گے تو نوراتری نو مطلب نوین راتری مطلب راتری ایک راتری تو یہ ہے جیسے ابھی راتری چل رہی ہے پھر کل دن نکل آئے گا پھر راتری آئے گی پھر دن آئے گا اس پرکار سے یہ سرشٹی کا جو کرم ہے یہ چلتا رہتا ہے دن رات کا کنتو ہمارے مہاپروشوں نے چاہے یہ راتری ہو چاہے دن ہو ان دونوں کو ہی راتری کی سنجھا دی ہے گوسوامی تلسی داس جی نے کہا ہے کہ موہ نِشاسو سوبنی ہارا دیکھ ہی سوپن انیک پرکارا کہ سب لوگ مورپی راتری میں اچیت پڑے ہوئے ہیں نانا پرکار کے سوپن دیکھتے ہیں یہ جگ جامنی جاگ جوگی ورتی برنچ پرپنچ ویوگی کنتو جو وداتا کے پرچ وداتا کے جو پرپنچ اس کے جو ویوگی ہوتے ہیں وہ سنت لوگ جاگ جاتے ہیں اور وہ پرماتما کے چنتن میں لگ جاتے ہیں تو اس پرکار سے چاہے دن ہو چاہے رات ہو ہمارے مہاپرشوں کے انوسار یہ راتری ہے موہ روپی راتری جس میں ہم سبھی لوگ اچیت پڑے ہوئے ہیں نانا پرکار کی کلپناؤں میں کھوئے رہتے ہیں کبھی یہ کریں گے کبھی وہ کریں گے کبھی اتنا دھن کما لیں کبھی اتنا کر لیں اسی میں دن رات دوڑتے رہتے ہیں وہ کرتے کرتے ایک دن آیو کے دن پورے ہو جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی کلپنا کو لے کر کے کامنا کو لے کر کے تو اس پرکار سے یہ جنم مرن کا جو چکر ہے چلتا رہتا ہے اس لیے موہ روپی راتری کہا گیا اسی کو اودیا روپی راتری بھی کہا جاتا ہے اودیا کا بھی گوسام مہرشی پتنجلی نے بتایا کہ انتیہ اشوچی دکھانات مس نتیہ شوچی سکھ آتم خیات اودیا کہ انتیہ میں نتیہ کے پرتی مان لینا کہ جو سدا رہنے والا نہیں ہے اس کو نتیہ مان لینا اور جو اشدھ ہے اس کو شدھ مان لینا اور جو دکھ ہے اسی کو سکھ مان لینا اور اناتما کو آتما مان لینا یہ اودیا ہے جیسے کہ پرائے ہم سب لوگوں کا یہ شریر نشور ہے اس لیے سمپور سرشٹی کو ہمارے مہا پرشوں نے نشور بتایا کنتو پھر بھی ہم اس کو نتیہ مان بیٹھتے ہیں اپنے سکھ کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم نتیہ مان بیٹھتے ہیں کہ یہ سدیو ہمارے ساتھ رہیں گی اور سدائے ان کو پانے کی کامنا ہمارے انترال میں بنی رہتی ہے تو یہ جو جو سدا رہنے والا نہیں ہے وستویں ان میں نتیہ کی پرتی مان لینا کہ سدا وہ ہمارے ساتھ میں چلیں گی اور اشوچی ہمارا چت جو نانا پرکار کے کلیشوں کے کارن دوشت ہوا ہے نانا پرکار کے وکاروں سے کنتو پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس شدی کو ختم کرنے کے لیے نہیں مان کبھی پرتنشیل ہوتے ہیں کیول باہری شدی کو مان بیٹھتے ہیں شریر کو شنان دھیان کرا لینا اسی کو کیول سوچتا مانتے ہیں اور دکھ جو بھی پرکرتی میں جو بھی ہم اندریوں کے دوارا گرہن کرتے ہیں وشوں کو ان کے دوارا جو بھی ہم کو وشوں کے دوارا وشوں کے سیون کے دوارا جو بھی انبھوتی ملتی ہے ہم اسی میں دن رات رہنا چاہتے ہیں اسی کو ہم سکھ مانتے ہیں جبکہ وہ دکھ ہے وہ ہمارے جنم مرتیو کا کارن ہے کنتو پھر بھی ہم اس کو دکھ اس کو سکھ مان بیٹھتے ہیں کہ یہی سکھ ہے اور اناتما میں آتما کی پرتیتی جو شریر ہے یہ نشور ہے کنتو اس شریر کو ہی ہم نتیہ مان بیٹھتے ہیں یہی ہے یہی شریر کو یہ آتما مان بیٹھتے ہیں کہ شریر ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے کیول دن رات اس شریر کے لیے ہم لوگ کھٹتے ہیں تو اس پرکار سے ان چاروں پرکار سے انتیہ کو نتیہ مان لینا اسوچھتا کو سوچھ مان لینا دکھ کو سکھ مان لینا انت اور اناتما کو آتما مان لینا ان چاروں پرکار سے جو برہم کی جو دھارنا ہے یہ اودیا ہے مہرشی پتنجلی کے دوارا اسی کو گوسومی تلسی داس جی نے موہ نشا بتایا موہ روپی راتری تو اس راتری میں ہم نانا پرکار سے سنسار کے ہی چنتنوں میں الجھے رہتے ہیں جس کے دوارا ہم جن مرتی کے چکر میں بندے رہتے ہیں کنتو دوسری راتری ہوتی ہے پرماتما روپی راتری وہاں شری کرشن نے کہا یا نشا سربھوتا نام تشیام جاگتو سیمی یش جاگتی بھوتانشا پشوتوں منہ کہ یا نشا سرو بھوتا نام تشیام جاگر تو سیمی کہ جو پرماتما روپی راتری ہے جو پرماتما ہے وہ سمپور جیوت پراڑیوں کے لیے راتری کے تلیہ ہے وہ پرماتما ہم سب کو نہیں دکھائی دیتا پرماتما کا نام سنتے ہیں پرماتما کے بارے میں چرچا کرتے ہیں کیرتن کرتے ہیں مندروں میں جاتے ہیں نانا پرکار سے پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں کنتو وہ پرماتما کی پرماتما کا کیا سوروپ ہے کیسا ہے وہ پرماتما وہ ہم لوگ کو دکھائی نہیں دیتا کیوں کیونکہ وہ ابھی وہ پرماتما ہمارے لیے راتری کے تلیہ ہے کیونکہ ابھی تک وہاں ہماری من کی پہنچ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمارا جو چت ہے وہ وکاروں سے دوشت ہے سنسکاروں کے درا دوشت ہے جب تک اس میں سنسکار کے آورن پڑے ہیں تب تک ہم اس پرماتما کو نہیں دیکھ سکتے اس میں سیمی لوگ جاگ جاتے ہیں جو سن لوگ ہیں جو اپنی من اندروں کا سنم کرتے ہیں جو اپنے من کو اپنے اندروں کو باہری وش بوگوں سے ہٹا کر پرماتما کے نام کے چنتن میں اشٹ کے سوروپ کے چنتن میں لگاتے ہیں اس پرکار سے جو سنم کرتے ہیں ان کے لیے وہ پرماتما دکھائی دینے لگتا ہے ان کے لیے وہ پرماتما راتری کی تلیہ نہیں ہے کنتو وہ سپورن جیوت پرایوں کے لیے وہ راتری کے تلیہ وہ پرماتم اس لیے یا نشا سروتا نام تشیام جاگتی تو سیمی کنتو جو سیمی لوگ جو پش ہے جو اس پرکار چنتن میں لگا ہوا ہے وہ جاگا ہوا ہے اس کے دوارا وہ پرماتما ایک دن دیکھا جا سکتا ہے اور یشیام جاگتی بھوتانی سا نشا پشوتوں منہ کنتو جس میں سمپورن بھوت پرای لوگ جاگتے ہیں اس کو ہمارے ماں نے نشا بتایا راتری بتایا جیسے ابھی راتری ہے کچھ دیر بعد سب لوگ سو جائیں گے پھر دن نکلے گا لوگ اپنے کارے میں لگ جائیں گے بھلے ہی کارے میں لگ جائیں کنتو وہ بھی راتری ہے ہمارے لیے ہمارے مہاپرشوں کے دوارا کیوں کیونکہ ہم اس میں اس کے دوارا جگ اودیہ اور اودیا میں اچھیت پڑے ہوئے ہیں ہم اپنے کلیان کی راہ کو نہیں دیکھ پاتے کس پرکار سے ہم کو چلنا ہے کس پرکار سے ہم اس پرماتما کو پائیں پرماتما کیسا ہے کس پرکار سے اس کی طرف ہم اگر سر ہوں جس پرکار سے راتری کا اندھیرا رہتا ہے اس میں پرکاش نہیں ہے ہمارے پاس ہم کو یعنی آگے راستے میں چلنا ہے تو ہم کو پرکاش کی آوشکتا پڑے گی یعنی کوئی بھی پرکاش ہمارے پاس اپلبدھ نہیں ہے تو ہم کہیں بھی کسی گڈھے میں کنواں میں گر سکتے ہیں اندھیرے میں ٹھیک اسی پرکار یہ اودیہ روپی مور روپی راتری ہے ہمارے لیے اس میں ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کو کیا کرنا ہے کیسے چلنا ہے پرماتما کے لیے اس لیے اس کو راتری کی سنگا بتایا ہمارے مہا پرشوں نے کنتو یدی ہم اس میں اودیا روپی راتری کے رہتے رہتے بھی ہم یدی ایک پرماتما کے نام کا جاپ کسی تتدرشی مہاپرش کے سروپ کا سمرن کرتے ہیں اس پرکار سے سادھنا میں یدی لگ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہم اپنے اس پرکار سے یدی ہم اپنی منندروں کا سیم کرتے ہیں دھیرے دھیرے ہم بھی پرکر سے اودا روپی راتری سے جاگ جائیں گے اور دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں یہ مو کا جو ادکار ہے وہ سماپت ہونے لگے گا اور ایک دن ہمارے لیے نو رات نو رات شروع ہو جائے گی جو نوی ناتری ہے جو پرماتما روپی راتری ہے جس میں یوگی لوگ جاگتے ہیں اسی کو گوسومی تلسی داس جی نے بتایا کہ سکل درشیہ نی جو ادھر میلی سو وے ندرات جی یوگی سکل درشیہ نیج ادھر میلی جتنے بھی درشیہ ہیں جو باہر دکھائی سنائی دیتا ہے ہم کو ان سب درشوں کو اپنے ادھر میں ادھر مطلب ہوتا ہے ہردے میں سکل دشیہ نیج ادھر میلی سو وے ندرا تجیگی جو یوگی ہیں جو باہر کے بہت ہی درشیہ ان کو اپنے ہردے میں دیکھتے ہوئے وہ سو وے ندرا تجی یوگی ندرا کا تیاگ کر کے سوتے ہیں یہ کون سی ندرا ہے یہ کون سی کون سا سونا کہ ندرا کو تیاگ کر کے سوتے ہیں ندرا بھی نہیں اور سونا بھی ہے واست میں یہی ندرا جو باہر بھی جو باہر سے ہم اندروں کو اندروں کے دوارا جو بھی باہر گوچر ہوتا ہے ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کانوں سے ہم باہر شبد سنتے ہیں جیوا کے دوارا باہر سے سوادن کرتے ہیں کا اس پرکار جو پانچ گیان ہیں پانچوں گیان اندروں کے دوارا جو بھی ہم روپ رس گند شبد اسپرش پانچوں رسوں کا جو آسوادن کرتے ہیں ان کے دوارا جو بھی وشیوں کو ہم گرہن کرتے ہیں ان سب وشیوں کو سمیٹ کر کے ان باہری وشیوں کو ہٹا کر کے ہم ہمیں اپنی اندروں کو پرماتما کے نام کے جپ میں لگانا ہے گو گوچر جہاں لگی من جائے سو سب مایا جانے بھائی جہاں بھی ہماری من اندروں کا من اندروں کی پکڑ ہے وہ سب مایا ہے کنتو جب ہم اپنی من اندروں کا سیم کر لیں گے ان آنکھوں کو کانوں کو اپنی ان اندریوں کو پانچ اندریوں کو باہر سے ہٹا کر کے پرماتما کے نام میں پرماتما کے چنتن میں ستم میں لگائیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں موقع کا اندکار ہے جو اندھکار ہو سماپت ہونے لگے گا تو سکل درشیہ نی جو ادھر میلی تو باہر کے جو بھی درشیہ ہیں ان کو اپنے ہردے میں دیکھ کر کے سب کو اپنے ہردے میں جو بھی اپنے کیا بتا رہے ہیں چلنا ہے اس پرکار سے سکل جو ادھر میلی سو وے ندرا جی ہوگی اور پھر ہم کو سونا ہے کیسے سونا ہے ندرا کا تیاگ کر کے کون سی ندرا کا تیاگ کرنا ہے جس کے دوارا ہم مو روپی راتری میں سوتے ہیں بار بار ہم اس اویا کی طرف جاتے ہیں بار بار سنسار کی طرف جو دوڑتے ہیں بار بار باہر کیوں کی طرف جو ہمارا آکرشن ہوتا ہے ان باہری ندرا کا تیاگ کر کے ہم کو پرماتا روپی راتری میں شرن کرنا ہے پرماتم روپی راتری میں سونا ہے سو وے ندرا تجی اس پر اودیا کی جو راتری کا جو ندرا ہے اس کو تیاگ کر کے اور پرماتا روپی رات میں شرن کرنا ہے سوئی ہری پوئی ہری پد ان ہے پرم سکھ اور ادویت بھی ہوگی وہی جو ادویت سے پرے ہے جو پرماتما کا جو پرم سکھ ہے اس کا انبھو کر سکتا ہے وہی یوگی اس پرماتما کا جو اتنتک پرم سکھ ہے اس کا انبھو کر سکتا ہے اس پرکار جو ودار روپی راتری کی ندرا کا تیاگ کر کے پرماتا روپی راتری میں شہن کرے گا اس پرکار سے ہمیں اپنی منندروں کا سیم کرنا ہے باہر سے جو ہماری منندروں کا بکھراب ہے ان منندروں کو باہر سے سمیٹ کر کے پرماتما کے نام میں مہاپروشوں کے سوروپ کے چنتن میں لگانا ہے سسم میں لگانا ہے اس پرکار سے یعنی ہم لگیں گے اور دھیرے دھیرے ہم پرماتما روپی راتی میں پرویش کرنے لگیں گے وہیں سے ہمارے لیے نو رات کی شروعات ہو جائے گی نوی رات اور جہاں اس پرماتما روپی راتری کی شروعات ہوئی تب دھیرے دھیرے پرماتما ہمارے اترال میں یوگ کے روپ میں کھڑے ہو جائیں گے ہمارا مارگدرشن کریں گے ہمیں کب غلط چل رہے ہیں ہمیں بتائیں گے کب صحیح چل رہے ہیں تب بتائیں گے ہمارے ساتھ کب کیا گھٹت ہونے والا ہو گھٹنا کا ہمارے لیے آگے چترن کھڑا کرنے لگیں گے اسی کو پرماتم روپی راتری کہا گیا اسی میں شہن کرنا ہے کہ جو پرماتما بتائیں اس کو ہمیں سمجھنا اس کے انسان چلتے جانا ہے ان باہری درشوں کو سمیٹ کر کے ہم کو جو پرماتما کے دوارا ملنے والے انبو ہیں ان کے دوارا ان کو سمجھتے ہم کو باہری درشوں کو سمیٹ کر کے ان کو سمجھتے ہوئے لگتے جانا ہے اس پرکار سے اس پرماتما روپیے راتر میں شہن کرنا ہے اپنی منندریوں کو اسی پرماتما کے نام میں روپ میں لگانا ہے ان کو سلا دینا ہے جو باہر باغدوڑ کرتے ہیں ہماری منندریاں ان کو اس نام میں چنتن میں پرماتما کے سوروپ میں یہیں پہ ان کو استھر کر دینا ہے یہی ان کو سلانا ٹھیک ایسا ہی چترنگ گوسوامی تلسی داس جی نے رام راون یدھ کے سمے میں بھی دیا ہے جیسے کہ راتری کا کہیں جسے کہ پرا بتایا جاتا ہے کہ راتری میں سروں کا بل بڑھ جاتا ہے راکسوں کا کنتو ایک جگہ دشانت ایسا بھی ملتا ہے کہیں کہیں کہ جب لکشمن جی مورچھت ہو گئے تھے تب سکھین وید نے بتایا سنجیونی جڑی کے دوارا ان کو جیوت کیا جا سکتا ہے اور یعنی یہ راتری بھر میں ہی آدھی رات تک میں یعنی یہ سنجیونی جڑی کو لے آتے ہیں تو یہ جیوت ہو جائیں گے تو ہنومان جی سنجیونی جڑی کو لینے گئے دھولا گیری پروت سے اور پورا پروت ہی اٹھا کر کے لے آئے لا رہے تھے اتنے اتنے میں ہی راستے میں برت جی ایودھیا پڑ رہی تھی تو برت جی نے دیکھا کہ ارے اوپر کوئی بہت وشال کا ہے کوئی لگتا ہے کوئی نشاچر جا رہا ہے تو انہوں نے ایک بان مار دیا ہلکا سا تو اس بان کے دوارا ہنومان جی مورچھت ہو گئے اور گر پڑے زمین پہ اور رام رام کا سمرن کرتے ہوئے ہنومان جی جب مورچھت ہو گئے جمین پہ گرے تو جب بھرت جی نے جب رام جی کا نام سنا تو ان کو لگا کہ لگتا ہے کوئی رام جی کا بھگت ہی ہے یہ ہم سے بہت بڑا اپرادھ ہو گیا جو ہم نے ان کے اوپر باندھ چلا دیا ہمارے کارن ایک رام بھکت کے اوپر آفت آ پڑی تب انہوں نے وہاں سے انہوں ان کیا کہ جو مورے من وچور کایا پریتی رام پد کملے مایا تو کبھی ہو بگت شرم شولا جو مو پر رگوپتی انکولا اس پرکار انہوں نے ونیہ پرارتھنا کیا اور پھر ہنومان جی جاگ گئے تو انہوں نے پوری کہانی بتائی کہ کیا کیا ہوا کیسے لکشمن جی مرشد پڑے ان کے لیے میں سنجیونی جڑی لینے آیا ہوں یہی لے کر کے جا رہا تھا تو پھر بھرت جی نے کہا تات گہرو ہو یہ تو جاتا کاجن سائی ہوت پر بھاتا کہ کہ تمہیں جانے میں بہت ولمب ہو جائے گا بہت اندھیرا ہو جائے گا وہ کاج نسائی ہوت پر بھاتا یدی دن ہو گیا تو سارا کاریہ بگڑ جائے گا تو لکشمن جی مورچھت ہو نہیں پائیں گے تو لکشمن جی جاگ نہیں پائیں گے اس لیے آپ جلدی سے جلدی جائیے تو یہاں پر جتنے بھی دیوتا لوگ ہیں رام جی ہیں جتنے بھی اور سر رام جی کی سینا میں جو بھی وانری سینا ہے سب لوگ یہی منا رہے ہیں کہ راتری بنی رہے راتری لمبی ہو جائے اور دن نہ نکلے اور یدی دن نکل گیا تو کارا بگڑ جائے گا اور جبکہ اسی راتری میں یہ اصروں کا بل بڑھتا ہے اس میں چاہتے تو جتنے بھی اسر تھے رام راون وارا اتیادی رام جی کے اوپر دھاوا بول سکتے تھے کنتو واستو میں اس میں بھی گوسامل تلسی داس جی نے آدھیاتمک روپ سے اس کا بڑا ہی گہرائی سے انہوں نے اس کا اس کہانی کے مادھیم سے ایک آدھیات روپک بتایا ہے کیونکہ یہ سمپورن رام چرت مانس ایک آدھیاتک گرنتھ ہے کیونکہ گوسوامی تلسی داس جی نے اس کا نام رکھا رام چرت مانس کہ رام کے وے چرتر جو ہمارے من کے انترال میں بستے ہیں جو ہمارے مانس میں بستے ہیں یہ کوئی راجا رام یا راون کی کہانی نہیں ہے یہ ہمارے مانس کی کہانی ہے گوسوامی تلسی داس جی کے انوسار جیسا کہ انہوں نے اس پستک کا نام کرن کیا جو ہمارے جو ہم نرنتر ہمارے من کے انترال میں گھٹنے والی گھٹناؤں کے چترن جس میں کیا گیا ہے تو واستو میں یہ راتری یہ کوئی سادھارن راتری جیسے یہ جو ابھی دن رات والی راتری نہیں ہے یہ راتری پرماتما روپی راتری کا اس میں ورنن کیا گیا ہے کہ جس میں سمپورن آسری وتی ہے جو راون میگنا کمبکرن ہے یہ سمپورن آسری پروتی کی سینا ہے مور روپی راون ہے کرو روپی کمبکرن ہے کام روپی میگناد ہے یہ سمپورن آسری وتی والی آسری ودیا ہے جو ہمیں نرنتر سنسار میں بھٹکا دینے والی ہے اور دوسری طرف رام جی کی سینا ہے جو دک پروتی ہے جو ہمیں نرنتر پرماتما چنتن میں لگا کر کے ہمیں جنم مرتو کے بندھن سے چھٹکارا دلا دینے والی پروتی ہے یہ ہے رام جی کی سینا انبو روپی رام ہے وویک روپی لکشمن ہے ویراگ روپی ہنومان ہے تو جب ہمارا وویک اچیت ہو جاتا ہے مورچھت ہو جاتا ہے تو پرماتما روپی راتری کے دوارا اسی پرماتم روپی راتری کے رہتے رہتے جس میں سمپورن آسر پیتی پرسپت ہو جاتی ہے جتنے بھی راون کمبکرن میگنا تھے جب سوئے ہوئے تھے ان کے سوئے رہنے میں ہی لکشمن جی سکتے ہیں جاگ سکتے ہیں یعنی دوبارہ جاگ جاتے یہ ویکار تو پھر لکشمن جی کا جاگ پانا مشکل تھا اس لیے بھلے ہی وہ ہمارا وویک مورچھت ہے ہمارا ہم کو کیا کرنا چاہیے کس پرکار سے ہم کو کیا سادھنا میں کیسے لگنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کنتو ایسی اوستھا میں بھی بھلے ہمارا وویک مورچھت ہے ہم پرماتما کے دوارا جو بھی آدیش ملا اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کنتو پھر بھی ایسی پرستھتی میں بھی یدی ہم اے پرماتما کے نام کے جاپ میں لگے ہیں اور اپنے انترال میں ویراگیہ کو دھارن کیے ہوئے ہیں باہر کے جو بھی درشیہ دکھائی دیتے ہیں ان سے ہم ان میں جو آسکتی ہے راگ ہے اس کا باہر کے اندروں کے دوارا جو بھی کچھ دیکھا سنا جاتا ہے اس میں جو آسکتی ہے راگ ہے اس کا نام اس آسکتی راگ کا تیاگ کا نام ویراگ ہے تو باہری جو بھی وستوؤں کے دوارا جو ہمارا تیا جو ویراگ ہوا اس ویراگ کے دوارا دھارن کیے ہوئے ہیں ہم کسی باہری وشے وسط میں آسکت نہیں ہیں اور پرماتما کے نام کے جاپ میں لگے ہیں کے پرماتما کے نام کے جپ کے دوارا جگے ہوئے ہیں چنتن میں لگے ہوئے ہیں تو ایک دن یہ جاگرت ہو جائے گا کنتو یدی اس میں اودیا کا پرکاش پھیل گیا پھر سے موہ ہمارے اوپر یعنی کریاشیل ہو اٹھا تو یہ کا جاگ پانا مشکل ہے اس لیے ہنمان جی نے اس لیے بھرت جی نے کہا تات گہرو ہوئیے تو ہی جاتا کہ تمہیں جانے میں بہت ولمب نہ ہو جائے کہیں ادھک اندھیرا نہ ہو جائے بہت دیر نہ ہو جائے کاجن سائی ہو اور یدی پربھات ہو گئی تو تو پورا کاریہ بگڑ جائے گا اس لیے جب ان سمپور آسوری پروتی ہمارے انترال میں پرست رہے اور سمپور دیوی پروتی کے دوارا پرماتما کے نام کے جپ کے دوارا ہمیں لگنا ہے تبھی ہمارا وویک نرتن پھر سے جاگر ہو سکتا ہے ایسی پرستھتی میں یہ ایک سمے کی اوسا کا چترن ہے بہت اچھی اوستھا کا چترن ہے جب ہم بجن کرتے کرتے ہمارا جب اونچی اوسا پہ سادک کے انترال میں نانا پرکار کی کامنا کا جو ادویک اٹھتے ہیں تو کبھی کبھی سادک کا وویک مورچھت ہو جاتا ہے سادا سمجھ نہیں پاتا ہے کہ ہمیں کیسے لگنا ہے کیسے نہیں لگنا ہے تو ایسی پرستھتی میں بھی یعنی ہم نام کے جاپ کے دوارا لگے ہیں پرماتما کے چنتن میں پرارتھنا کے دوارا انہوں نے بنیہ کے دوارا اور دھیرے دھیرے ہمارا وویک ایک دن پھر سے جاگت ہو جائے گا اور پھر سے ہماری سا سادھنا پھر سے اگر سر ہو جائے گی تو اس پرکار سے گوسوامی تلسی داس جی نے یہاں پر بھی راتری کا وورن اس پرکار سے آدھیاتمک روپ سے بتایا کہ جس میں سمپورن راستری پرتیاں سوئی ہوئی ہیں اور اس میں سمپورن دو پر جاگت ہے یہ ہے پرماتما روپی راتری اور بھی اس میں ایک دو جگہ پہ آتا ہے کہ پور رکھوارے دیکھ بہو کپی من بچار اتیلگ روپ دھرو نسی نگر کروں پیسار ہنومان جی نے جب دیکھا کہ لنکا میں بہت چاروں طرف سے راکشسوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے پور رکھوارے دیکھ بہو کپی من کین بچار تو ہنومان جی نے من میں بچار کیا اتیلگ روپ دھرو نسی نگر کروں پیسار کہ راتری بھی میں اتلگ روپ یدی دھارن کر لوں تبھی میں اس نگری میں گھس سکتا ہوں تو اس پرکار سے یہاں پر بھی گوسوامی تلسی داس جی نے اسی پرکار کا آدھیات رہسیہ کا ورنن کیا ہے کہ جب ہم اپنے ویراگے کے دوارا اپنے من اندروں کو اس پرکار سے اتنا سکشم کر لیں کہ باہر کی جو آسری پرتیاں ہیں وہ ہمارا پیچھا نہ کر پائیں ہم کس پرکار سے چل رہے ہیں اس کو سمجھ نہ پائیں ایک بھی سنکلپ وجاتی ہے ہمارے انترال میں آسر پروتی کے انترگت کوئی بھی آسر آسر سنکلپ ہمارے انترال میں نہ آنے پائے وجاتی سنکلپ اور نرتر ویراگ کے دوارا سچیت رہتے ہوئے ہمیں پرماتما کے چنتن میں چت کو سکشم کر کے لگنا ہے کہ کوئی بھی اس میں سنکلپ نہ آئے اس پرکار سے یعنی ہم لگ جائیں گے تو دھیرے دھیرے ہم جو مائی پروتی لنکا ہے لنکا ہے راون کی نگری کیسی ہے کیس کس کس پرکار سے ہم اس کے اوپر وجے پراپت کر سکتے ہیں کون کون سا اس کے آنے کا راستہ ہے کہاں پہ راون رہتا ہے کہاں پہ اس کے ساتھ کے راکشس رہتے ہیں اس کا سمپورن بھید پا جائیں گے اس پرکار سے یہاں پر بھی گوسوامی تلسی داس جی نے ادھیاتمک روپ سے اس کا رہسیہ کا ورنن کیا ہے اس پرکار سے سمپورن رام چرت مانس ایک آدھیات گرنتھ ہے جس کو ہم کسی تتدرشی مہاپرش کی شرن میں جا کر کے ہی سمجھ سکتے ہیں اور یدی ہم پرماتما کے نام کے جب کے دوارا مہاپرشوں کے سروپ کے دوارا چنتن میں لگیں گے اور دھیرے دھیرے ہم گھر بیٹھے بیٹھے بھی ان سب آدھیات رہسیہ کا مطلب سمجھنے لگیں گے کہ اس اس میں واستوکتا کیا ہے تو اس پرکار سے یہ راتری کے بارے میں ہم نے جو بتایا کہ ایک تو ہے مور روپی راتری اودیا روپی راتری اور ایک ہے پرماتما روپی راتری پہلے ہم ابھی موروپی راتری میں اچیت پڑے ہوئے ہیں جس کے دوارا ہم بار بار بہ ساگر میں چکر لگاتے رہتے ہیں جو بھی کامنا کو لے کر کے ہم شرک کو تیاگ کریں گے پرائے اسی کامنا کے انسار ہمیں اگلا جنم پھر سے لینا پڑے گا کیونکہ وہاں شری کرشن نے اسپشٹ کہا کہ یم یم کلیورم تم ویتی سدا تد بھاوتا کہ پرائے منشی جس جس بھاؤ کا سمرن کرتے ہوئے شریر کا پرتیاگ کرتا ہے پرائے اسی بھاؤ کے انوسار اگلے یونی کو پراپت کرتا ہے تو جن جن وستوں کا ہم سنسار جیون بھر جیون پریت چنتن کریں گے مرتسم میں بھی ہمیں وہی چنتن آئے گا اس لیے ہمیں آج ہی سے ابھی سے اس پرماتما کے چنتن کا چنتن کی شروعات کر دینا چاہیے پرماتما کے نام کی جاپ کی تاکہ ابھی سے ہمارے انترال میں سنسکار بننے لگیں پرماتما کے چنتن کے اور دھیرے دھیرے جیسے ہمارے انترال میں پرماتما کے سنسکار بننے لگیں گے دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں موہ کا ودیا کا جو اندکار ہے وہ سماپت ہونے لگے گا پرماتما کا جو پرکاش ہے وہ ہمارے انترال میں پھیلنے لگے گا ایک دن موہ کا جو سمپورن سماپت ہو جائے گا اور پرماتما کا سمپور پرکاش جہاں پھیلا تو ایک دن ہمارے لیے وہی شیوراتری ہو جائے گی کلیان مئی راستری جس کے دوارا جس کے پشچا ہمیں اس آواگم کے چکر میں نہیں آنا پڑے گا جن مرن کے بندن سے ہم چھٹکارا پا جائیں گے تو اس پرکار سے ہم پرماتما کے چندن کے دوارا ہری کیرتن کے دوارا ستسنگ کے دوارا پرماتما کے نام کے جب کے دوارا اس مور روپی راتری سے جا کر کے پرماتا کی را پرماتا روپی راتری میں شن کر کے اس سنسار سے پار ہو سکتے ہیں اور یہی راتری کا مطلب ہے اس لیے اس کو نور کہا گیا ہے نوین راتی اور یہ جو نومی کے دن بھگان رام کا جنم ہوتا ہے رام نومی کے دن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جو من اندریاں ہیں ہمارے مہا نے نو دوارے پورے دہی یہ نو دوار والے شریر کو بتایا کہ نو دوار ہیں شریر کے اسی کو کہیں کہیں ہمارے مہاپرشوں نے دس اندروں کے دوارا بتایا کہ دس اندریاں ہیں پانچ کرم اندریاں پانچ گیان ان اندروں کا سیم کرنا یہ نومی تھی ہے جب ہم اپنی ان دس اندروں کا سیم کر لیں گے اور دھیرے دھیرے ہمارے ترال میں پرماتما روپی راتری کی شروعات ہو جائے گی پرماتما انبو روپی رام رمنتے رو یوگی جسمین سرام جس میں یوگی لوگ رمن کرتے ہیں تو اس پرماتا کی پرماتا کی جاگتی ہمارے انترال میں ہو جائے گی پرماتم ہمارے انترال میں یوگ شیم کے روپ میں کھڑے ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے ہمارے اترال میں پرماتما روپی راتری کا پرکاش پھیلنے لگے گا اس لیے ہم سب لوگوں کو اس پرماتما روپی راتری میں سونے کے لیے اگر سرو ہونا چاہیے اس کے لیے ایک پرماتما کے نام کا جاپ اور کسی طرح تدرشی مہا پرش کے سروپ کا سمن کرنا چاہیے اور جو بھی ان کی کوئی ٹوٹی پھوٹی سیوا مل جائے تو سیوا کرنا چاہیے ستسنگ کرنا چاہیے اسی پرکار سے ہم اسے نوراتری کو منا سکتے ہیں اور درگا پوجن اتیادی تو یہ کچھ سمے کا چلا ہوا ایک پرچلن ہے کنتو کروڑوں درگاؤں کے سامان شتروں کا وناش کرنے والا بہت رام کو بتایا گیا ہے اس لیے یدی ہم ایک پرماتما کو یدی پرسن کر لیتے ہیں ایک پرماتما کے چنتن کے دوارا پرماتما کے نام کے جب کے دوارا ایک پرماتما کو یدی ہم پرسن کر لیتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہمارے انترام میں جتنی سمپورن دووی پرسن ہو جائے گی یہ جتنے بھی دیوتا ہیں درگا ہیں یہ سب ایسا نہیں کہ الگ الگ کوئی دیوتا ہیں یہ سب ہماری انترال کی دیوی پروتیاں ہیں یہ سب ہمارے کوئی پورج پوروج مہاپرش ہوئے ہیں جیسے کہ جو نو نو درگاؤں کے جو نام ہیں کالاتری شیل پتری برمچارنی چندر گھنٹا کشمانڈا کاتیائنی مہاگوری یہ سب پاروتی جی کے ہی نو نام ہیں ایسا نہیں کوئی الگ الگ نو کوئی الگ الگ دیویاں ہوئی ہیں یہ پاروتی جی کے ہی نو نام ہیں جیسے جیسے پاروتی جی نے سادھنا کیا ویسے ویسے ان کے ناموں ناموں کا الگ الگ نام کرن ہوتا گیا جب وہ ہماچل کے ہاں جنمی تو شیل پتری کہلائی جب برہم آچر میں لگ گئی پرماتما کے چنتن میں لگ گئی برہم کے آچرن میں لگ گئی تو برہمچارنی کہلائی جب اپنے انترال میں دیو پروتی کے دوارا اپنے چت کو شدھ کرنے میں لگ گئی تو مہاگوری کہلائی اس پرکار سے جب کال راتری انت میں پھر کالراتری کہلائی کہ جب کال کے لیے بھی راتری کے تلیہ ہوگی جہاں کال کی بھی پہنچ نہیں جب وہی پاروتی جی سادھنا کرتے کرتے بھجن کرتے کرتے ایک پرماتما کی آرادنا کرتے کرتے بھگوان شیو کی جب اتنی تلین ہو گئی کہ اس پرماتما میں سماویش کی اوستھا آ گئی ان کے انترال میں تو وہی کال کال کے بھی کال کے لیے بھی راتری کے تلیہ ہو گئی جہاں پہ کال کی بھی پہنچے نہیں جہاں کال کو بھی نہ دکھائی دے جہاں مرتب بھی ان کا پیچھا نہیں کر سکتی تھی تو کال کال رات کے لیے بھی راتری کے تلیہ ہو گئی تو وہی اس لیے پاروتی کا نام کال راتری ہوا اس پرکار سے جو نو نام ہے یہ پاروتی جی کے ہی نو نام ہیں الگ الگ سادھنا کے دوارا ان کے الگ الگ نو نام کیے گئے ایسا نہیں کہ الگ الگ نو درگاہیں ہیں یہ اس لیے ہمیں جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں ان سب کو پرسن کرنے کے لیے یہ ہمیں کسی ایک تتو درشی مہاپرش کے پرتی سمرپت ہو کے ایک پرماتما کے نام کا جاپ ید کرتے ہیں اور ان مہاپرش کی سیوا کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہمارے انترا میں جتنے بھی دیوتا ہیں سب پرسن ہونے لگیں گے اور سمپورن دوی پروتی ہمارے انترال میں یوگ کے روپ میں کھڑی ہو جائے گی اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اس پرماتم روپی راتری میں شین کرنے کے لیے اس نو رات میں خاص طور سے ایک پرماتما کے نام کا جاپ اور ہر کیرتن کرنا چاہیے اور رامائن کا پاٹھ کرنا چاہیے اور دھیرے دھیرے یدھ ہم اس پرکار سے پرماتما کے نام کے جاپ کے دوارا نرنتر صبح شام پانچ پانچ دس منٹ صبح پانچ منٹ دس منٹ شام کو ضرور دینا چاہیے سمے نکال کر کے اس پرکار سے یعنی ہم دیتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں پرماتما کے سنسکار بننے لگیں گے اور ایک دن ہم اس پرماتما کو پراپت کر لیں گے اس ابدر روپی کے سدا سدا کے لیے پرتیاگ کر دیں گے اوم شری ست گرودیو بھگوان کی جے